ہمیں کہتے ہیں مار دیں گے موت تو لیلا ہے محبوبہ ہے پیاری ہے رب سے ملانے والی ہے میٹھی ہے لذت والی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جانے والی ہے صحابہ کے پاؤں تک پہنچانے والی ہے اللہ کا دیدار کرانے والی ہے پیٹ کا درد سر کا درد بیماریاں ختم کرنے والی ہے دنیا کے جم گھٹوں سے بے وفائیوں سے جفاؤں سے جان چھڑانے والی ہے رب کے ساتھ عشق کی پنگے پڑھانے والی ہے جنت کا مزہ اور پھر پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں موت اگر شہادت کی موت ہو وہ لیلا سے زیادہ میٹھی ہے وہ حور و مقصورات پوروں سے بھی زیادہ لذت والی ہے وہ تلسبیل زنجبیل سے زیادہ مزے دار ہے وہ شراب و تہورا سے زیادہ مستی اور کیف پیدا کرنے والی ہے وہ جنت کی نہروں نے نہانے سے زیادہ لذت بخشنے والی ہے وہ جنت کے پھلوں کو کھانے سے زیادہ میٹھی اور جنت کے دودھ اور شہر سے زیادہ مزے دار